عورتیں اپنے بھووں کے بال تراشتی ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے ہرگز جائز ہے ان بھووں کو اپنی حالت میں چھوڑا جائے البتہ ہماری فکر کی کتابوں اتنا ہے کہ کوئی ایسے چہرے پر بال جو برے لگ رہے ہوں جیسے غیر ضروری طور پر اگر آ جائیں ایسے بالوں کو تراشنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو آج کل ایک فیشن نکل گیا ہے اس سے ہمارے علماء منع فرماتے ہیں